جدو ایک ایک ایک بندہ بندہ بیان کرتا ہے ہے تو پھر کی جی جہاں بھی جماعت بند کر دیا کافر بندہ مسلمان سے آخی ہوا وہ کافر ہو گیا اصول ہے

نہیں تو کتاباں تین کر میں تو ایک مطلب ہے کہ تے نزدیک جا تو میرے مطلب ہے

وہ ہے باقی تشریح ترجمے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 ہاں مرکز بھی سیدھی لیا کہ انہوں نے کہا کہ ملک پاکستان کی حکومت کا پھر مشرقانہ ہے پھر میں دیکھتا ہوں ہر اتوار ہر اتوار فوج کا وہاں پر اجتماع ہے جھوٹ بولنا چینل ہے اسلام کے اندر ہے ہی نہیں غیر معیاری گلا غیر معیاری نے بالکل غیر معیاری نے کنے دا کوئی یہ متعصب تو ہے جاہل بے دین بندہ ہے تو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

میں میں میں ایک ایک دن اپنے بندے بندے پہ خفیہ خفیہ خفیہ طور میری جا کے تجسس کرن میرا جی، کی سامنے سامنے کرا کفر ہیں بھیجا <laughs> بندہ لیڑے لا کے سامنے ننگا کانڈ میرے بندے نے اپنے قبول جائز ہے میں پہلے حرام حرام ہونی آکھنا جس طرح آکھنے پہ خلاف کر ہے ہے ہے ہے ہے ہے گڑا تو تو تو بھی جو موٹ نہیں نہیں نہیں نہ سی لیکن لیکن یہ غیر غیر جڑی جڑی گل میرا تسلیم تسلیم کرتا جڑا حق انہوں لے میں دس بھی ایویں لینا ہے میں تیرے کو سدیا آیا جو اپنے کفر دے قائم ہے تو اسے رہو سی اپنی گل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

اپنے ایمان واسطے یا اس کتاب و سنت کی مراد لینی ہے جڑا سارے نزدیک ہے اچھا بھی یہ دسو یہ حکومت کا خط قبول کیتا گیا ہے مراد اے دی ایک مراد تا ہوندی کہ اے آخ دے اے خط پہ اسا دا اسا لکھیا ہے وہ کلام کسی کی ہے مراد انہاں دی بہن جو آنے ہاں سے آ گئی ہے خط جنہاں لکھیا مراد انہاں دی لئی جانی ہے کہ انہاں لکھیا خط جی جڑیاں گلاں قابل گرفت نے جڑیاں دے وچ قابل گرفت نے یار خدا تیرا ہور تیرے تے کی لعنت پاوے حکومت اوے دس تو میرے بارے کلام ہو گا مراد تیری ویکھی جائے گی کہ میری تو کتھے لعنت لئی کتھوں علم بھائی مانا مانا پہ کریمہ سدھی نہیں آ سکتی اردو سدھی نہیں سمجھ آ سکتی جی، یہ تعویل ایسی کبھی سانا دس ادھر چپ کر میں تمدو مردودہ دساں جماعت شاہ دے جی دی شاہیو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

کفر دا دا پتہ پتہ ہے ہے بولدا کیوں نہیں ہن تساں اپنی ماں نے مراد ایتھوں لے کے تے بیان کر رہے ہو پھر پھر پھر پھر اپنے ماں ہن سنو وہی گل گل صحیح ہے ہے کہ جنہاں دے متعلق جڑی گفتگو چل رہی انہاں نو سامنے سامنے ایتھے بٹھا بٹھا لیا جائے کے جان اور جائے قبول کیتا کیتا اچھا۔ کیتا ہے ہے ہے کس کس نظریے نظریے پھر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 اس میں مد مقابل اگر آخنے نے بھائی یہ جو حکومت مراد لے رہی ہے اور مالی نویرا خدا نہ نائی ہو گئی بندہ کی کسے کھوتے نو لے آئے میں کھوتے دے کان وچ گل کراں گا او سر مارے گا چشتی صحیح کر رہا ہے میں دا کی کراں دراصل ایک استادانہ انداز نے تواڈے کر کر دیو خیال استادانہ انداز جا اے چل اور پو وی مینوں کافر آکی جانا ال استاد جی آکی جانا پھر استاد شاگرد تو سب کے جا تا پر تو میں نہیں آکھدا <laughs> جھوٹ ایڈا بولی جانا میرے شیخ نو بھی کافر آنا میرے بھی کافر آنا اور وجہ کوفرے بیان کرنا ہے کہ کیونکہ جو مسلمان کو کافر کا وہ کافر ہوتا ہے یہ ریاض قادر کافر کہتے ہیں دکھاتا ہاں جی، ہاں، اچھا، جھوٹ نہ بولے شاہ سامنے بیٹھا بالکل بالکل کن بار انہیں آخیا جی جی جی حدیث زمین آسمان فرق ہے کئی کول ہو سکتے ہیں کافر نہیں ہوتا بندہ میرے میرا جوڑا کریما نہیں آرد کسی جی تین بولن دین تو تو تو تو تو پھر پھر کسی کتاب کتاب نو کھول لے لے لے لے تیرے تے بربادی ہے ہے تینوں کوئی کوئی شے نہیں نہیں آتی پتہ مفتی امام امام احمد رضا بریلوی بنیا اپنے ایتھے میرا شگرد بیٹھا انہیں فارسی کے تک لگا چل نال بول خالی ایک سطر پڑھ دے میں تیرے مرید ہوں یہ حقائق جڑے ہوندے ہیں کسی زبان دے محتاج نہیں ہاں حقائق کسی زبان دے محتاج یہ ہن جڑی گلاں گلاں نے تے مولویاں دی عربی فارسی نہیں پڑھنی حقائق کیا رد کر دیا گے کوئی شہ نہیں آمنی جی۔ تو فتوے تھوکی بیٹھا تو آنا ہے تیرا حال ہے تین اردو سمجھ آؤں مکلام کسی بھی اگلا مراد اگلے دن مراد دیکھو کی گل کرنا جی حکومت کتاب و سنت کہہ رہی ہے مردود ہے جدو کسی دا کلام ہوتا ہے جڑا وہ تائید کر رہا ہے وہ معیت جڑا ہے وہ متقلب دا حکم رکھتا ہے تینوں انہیں نہیں تمیز معیت متقلم کا حکم رکھتا ہے تو جا تو اس طرح کر جا تفسیرہ ساری ہیں کے تو میں ملت کا معنی سمجھا دی لن تبدا کل یہود ولن نسوارا حتی تبتا بے ملتوں یہ ملت کا معنی دس دیکھ جا میں تیری مانگا

تاریخاں کتاباں فنون دیا چونکہ شروع کرو تے ہن کئی ایسے بزرگ لگے پھرنے میں انہاں کوئی پڑھیا ہی نہیں بزرگ بھی نہیں او انہاں نو اللہ دی معرفت ہے تیرے تو دو دو تو خالی دی معرفت ایک اللہ تعالی دی معرفت ایک علم باللہ ایک علم بحکام اللہ کوئی علم باللہ سے رکھتا ہے تو علم باللہ دی بجائے علم باللہ دا رکھنا ہے علم بے احکام اللہ دی بجائے تو اللہ دی معرفت رکھنے آسا اللہ دے اللہ دی معرفتوں دی دے مقابلہ ہوتا ہے قائلہ رسالت دے قائلہ سب معرفت او تو بھابی بھی کہنے لگی او بھابی کہنے لگی بھابی گستاخی او تیرے نالو بات تو ہوئی تھا گستاخی تیتی ہیں نظام کوئی گستاخی نہیں کیتی ایک گستاخی نہیں تھا پھر کفر دنیا دے آئی بھابیہ کے قیاس کیتا ہی نہیں قیاس مال فارج ہے کوئی سانو بھابیہ کے قیاس کیتا ہی اچھا دسو کیاس مال فارغ ہوں یا کیاس مال فارغ ہوں کیاس کوئی نسبت ملتی نہیں کسی رسول کی کوئی گستاخی نہیں کی گستاخوں کا حمایتی گستاخ ہوتا ہے وہ لاکھ کا ہے کہ ہم کسی ظالم لے کے اللہ تعالیٰ ہاں جی۔ کٹ کے درد کٹ کسی لے کے ظالم کٹ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

تین مقابل ہوں اچھا، مقسم کیوں بنا رہا تو میں نے پوچھ رہا دلالت دے قسم مرے میں دوڑ دے پتہ نہیں ہونا جو کیویں تو علم نو اصول شاشی فلان تین اصول شاشی دے لفظ پتا کو نہیں جا میرے نال کلام کر بٹوی عبد القادر آپ جلالی تجالی وغیرہ اشرف اصا انہوں نے بات چون دیتے جھٹ دے میرے ایک سوال کرنا جواب نہیں ہوگا تو کس باغ دی بولی سیاح آدھے جیسے جمنا یاد ہو ڈانگلی ہوگری میرے جمنا یاد ہے تیری یہ ہوئی خیر سی کہ تُو ساڑے نال چلتا کہ چلتا رہن دا میری دنیا آخر دیو دیکھتا ہے بس جی میں نے مردی ہوں میں تو آتیا کہ مخالف سن کیوں آن دنے یار موقف تیرہ سے وہ سو فیصد یہ کہہ کہ پھر بھانے کہیں دے رہے تم ساڑے نہیں چھڑنے میں نے آگا ہوں علماء اہل سنت اور مدار سے اہل سنت کے خلاف آتے ہیں یہ ہمیں دوبارہ نہیں ہو سکتا بزا نہیں میں تیری یہ دسوں

تو ضروریات مذہب ضروریات دین وہ ہے وہ دین دیا گلا جنہوں عام خاص جانتے ہیں ضروریات مذہب ہونے کے وہ مذہب دیا گلا اہل سنت و جماعت وغیرہ جنہوں جی مذہب ہو انہوں نے ضرورت وہ ہونگیا جنہوں عام خاص جانتے ہیں میں کہ مردود آئے تھے عوام جان گئے اسماعیل دیر بابی نہ ہو سی بھائی مان سی یہ نے بابی پھیلائی وہ حال ہے جہی ضروریات مذہب ہے انہوں تو عوام جان دیے تو علماء نہیں جانتے پھر علماء بڑے رہے ہیں کنجر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

طریقہ طریقہ ہی ہی مولوی والا ایک مطلب ہے ہے دوسرا جڑا نا لگ جائے بھی نے مخالفت کرنی تو رنگ اپنا بندہ کیوں لا میں جڑا کیتا ہے میں جو دعوی میدان کے گل ثابت نہ میری زبان میں سنا دینا جس بندے بندے سوال سوال کیتا کیتا ہے ہے سیاسی پھر پھر مار مار میں پاگل نہیں ہوں میں بدھو نہیں ہوں کتے دا پتر تینوں چرا سکتا میرے تو بدھو اونے ہماری یہ مراد ہے بہن یکا تو غیر جمہوری بولنا کیوں نہیں ایتھے لکھ غیر جمہوری تینوں تین کھونا ہے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

میں لکھا دینا قبول نہیں میں

آخرپ لا می فر میں کنو کہ

لکھا بس اگر لکھ کے نہ مہر مارا دین دین دین تصدیق کر ہاں۔ لکھ یہ جو کچھ ہے دعوت اسلامی اس کے ساتھ ہاں جی لیکن میں اپنا نام لکھا عبارت عبارت عبارت عبارت لکھو <laughs> لکھو لکھ جی۔ لکھ اسلامی ہے وہ اس حکومت نو قانون نو سارا جڑا ہے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 تو دعوی بغیر دلیل کو ان کے پاس ہوگا پھر مجھے دلیلیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے یار تو گرگٹ نہیں بدل سکتا میں سکتا تین اپنے کلام کی پتا نہیں اللہ کے فضل نہ لگے لفظ لفظ کی گرفت ہو جائے

مداد ذرا بخامی کیونکہ یہ جرائدہ اس سے کم رولے چون جھوٹ جلا بولی بیٹھے حضرت وہ تو کھل گیا بھی کتاب انہوں آ گئی صرف چینل کھول کے بارہ مہینہ چکن چینل سنیا تو چینل چنا کیوں سیاسی سیاسی غیر ہماری مراد خیر ہے وہ حضرت صاحب کمال ہو گئی ہے ہے ہے وہ وہ وہ مسلمان ہوتا سارے کفر اگلی جڑی حضرت صاحب اپنے مار مار مار پچنا گل پہنچا رہے کیوں کہ حمایت پچاس حضرت اپنی دہن کشائی کر جو چکے ہیں ہوں ہوں حضرت توہین سپ سپ منہ منہ چڑیا ہے سٹتے نے نے نے کھانے کرلی کرلی کے بجلی سے جان دونوں کام اصل آ بنے پائے اور بلا لڑی پی اصا ایڈے پاگل بیٹھے سارے ایڈی سمجھ جی تین صرف یہ ہوئی ہو عزت بل اس اس میں میں یہ جرم مبتلا ہے قرآنی سبحانہ سنت کے لکھا ہے جشن قرآنی کے بیتے سادی خالی جشن اچھا، سمجھاؤں فی لحن القول بات کلا بولا ہے جی میں ان کو پہچان لے گا تو ضرور ضرور اللہ تعالیٰ کا سب کا اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ دلوں, دلوں کے راز بھی بندے جان لیتے ہیں ان لوگوں کے جن کے بات کے لب و لہجے سے ان کو علم ہو جاتا ہے یہ کہتا ہے کیا بلا ہے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 ایسا کر رہے ہیں کہ کہ خدا میرے ہاتھ کلام دی ایسی لانتی کرنا ہے کہ پہ ٹوٹ دی یہ کتوں کر لیا تعویل کرن دے وچ کوئی گناہ نہیں ہے گناہ کر خاتم النبیین کی تعویل کر صحیح تعبیر <laughs> سے تو جڑیاں ماننا کھچا کلام کسی کی ہے کہتا ہے مراد ان کسی پوچھو بھائی آج تو بعد اصول بنا لو جدو کوئی بندہ کسی کے بارے کلام کرے اگلے نو پوچھو انہوں پوچھو تیری مراد کی ہوئے نہ انہوں پوچھو تیری مراد کی ہے <laughs> پہلا یہ تعویل ہے یہ یہ تعویل تعویل تعویل تعویل تعویل ہے ہے ہے کہ کہ یعنی اپنی طرف زوری تو چوری نہیں نہیں پتہ جا بول اور کسی گل کا نہیں پتا ہوں چونکہ میں حمایت کر رہا ہوں تو نزدیک ہے نا میں حمایت کی کر رہا ہوں اپنے ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان ایمان دی دی دی حمایت کر رہے ہیں ہیں <laughs> علی دا پکا ہو ہو جانی جانی ہے ہے ہے ہے ہے تو تو تو تو تو تو مقدم مینوں پہلے اپنا دے تے تے ہاں۔ تے اڑائی بیٹھا کوشش کوشش میں بے نال اسا اتنی گلاں جڑیاں غلیظ ہن ہاں۔ انا کتاب لیا ہوئے کنے کھوتے شیطان کے چار گدے ایک میرے خیال حضرت حضرت صاحب صاحب صاحب بڑے تو جی، قادری شیطان ہیں جی، چار گدے پورے کرنے دوسرے کے اندر جو بڑے بڑے وہ تیسرے تین نال ہو چار کتے پورے روٹی بناون دا دا جی جو دیکھ دے صحیح شیطان چار ہے نے نے گلاں جڑیاں قابل انہاں انکار نہیں جس میں گونے جاب خود ہی ایسا انہاں انہاں انہاں نال نال نال بات کرنے ہیں جس وقت روح کی جدا ہو جڑی قابل قابل نے نے مسئلہ چلتا ہے ہے ہے ہے کافر کافر درود درود ہی ہی سناونا ساڈا گفتگو او دے دے ہونے ہونے نہ بڑا ضرور دنیا کہ باقی جڑیاں خود گلاں کر رہے ہیں ہون ہون دے دے نہ اچھا، چلو ہاں یہ بھی اگر میں بھلی آخر تو نہیں آ لیتا آخیا نہیں سب انسان ہاں، ہاں، ہاں، کا سبوت دلیہ

اہل الدعوت الاسلامیہ ہم القاذبون ہم الدجالون ہم الخبطاء ان بول جی میں بولن دا دعوت الاسلامی دجال نے یہ تو میں نہیں بولتا بالخصوص <laughs>

پیر پیر میرے دعوت دعوت دعوت دعوت دعوت دعوت دعوت کرتے رہے اسلامی اسلامی تو ہے ہے بھائی اچھا یہاں لانسی نے تمیز مارا کی لو آؤ جی اتنے رولا مکاؤ تبلیغ نہیں جس جس بہن بہن وہ کا سربراہ پہلے بند ہوئی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 گفتگو گفتگو نہنےد آخنے تعلق صرف اتنا ہے آخنے آخنے کوئی گل آپ شک بیٹھا ہے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

زبیر زبیر زبیر شاہ شاہ شاہ شاہ شاہ نہیں نہیں ہوئے مزمل مزمل صاحب صاحب تیرے تیرے تیرے ٹکرن پتہ لگی بے علم اگے کوئی بابا سدھی گیا بانس شاہ مناظر کو ہوا ایک کرنا تیری بونڈے جی

نہیں کتوں کتوں سے اتنا اتنا ہونا سیکھا ہٹ گرمی باطل واسطے کتوں سیکھا یہ دفاع جڑا ہے وہ پتہ نہیں کتوں کتنا لوگ